تختوں پر تکیا لگائے جو قطار لگا کر بچھے ہیں اور ہم نے انہیں بیادیا بڑی انکھوں والی ہوروں سے